السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد لله رب واشهد ان لا لا اله الا الله وحده شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وعلى اصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين وبعد معزز بھائیو جیسا کہ گزشتہ ہفتہ اعلان کیا گیا تھا کہ انشاءاللہ آپ کی اس مسجد میں ہر منگل کو عشاء کی نماز کے بعد عام مسلمانوں کے لیے اہم اسباق اس موضوع پر علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب مختصر سی تصنیف کی ہے اس کتاب کی شرح آپ لوگوں کے سامنے کی جائے گی علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سعودی عرب کے سابق مفتی تھے ان کی وفات ہو چکی ہے بہت مشہور شخصیت ہے آپ میں سے ہر شخص جو بھی سعودی عرب کے اندر رہتا ہے خاص طور پر انہیں جانتا ہے بہت عظیم شخصیت تھی اور علم کا سمندر تھے پوری دنیا سے ان سے لوگ فتویٰ پوچھتے تھے اس لیے انہیں مفتی اعظم یا مفتی کہا جاتا ہے تو ان کی کتاب ہے عدرس المحمہ لعامت الامہ یعنی عام امت کے لیے یا امت کے عام مسلمانوں کے لیے عام لوگوں کے لیے اہم دروس اہم اسباق اس کتاب کے اندر مصنف نے اٹھارہ درس بیان کیے ہیں اور ہر درس کئی شرح ہے یا کئی درس کا متخاضی ہے یعنی ایسا نہیں کہ ایک درس ان کا تو ایک ہی درس میں ختم ہو جائے گا اس کی شرح میں کافی وقت درکار ہے لیکن ہم اختصار کے ساتھ انشاءاللہ یہ مختصر جو کتابچہ ہے اس کی شرح آپ لوگوں کے سامنے کریں گے بہت اہم اسباق ہیں عقیدے سے متعلق نماز سے متعلق معاملات سے متعلق تمام چیزوں سے متعلق جن چیزوں کا جاننا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے ان چیزوں کے تعلق سے شیخ نے کتاب تصنیف کی ہے اسی کی شرح انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ رب العامین ہمیں اس کتاب کے شرح کرنے اور اسے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے اور جو کچھ ہم سنیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے کیونکہ عمل ضروری ہے انسان علم اس لیے حاصل کرتا ہے کہ اس کے اوپر عمل کرے یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ میں تو بہت بڑا عالم ہو گیا لوگ مجھے علامہ کہیں مجھے لوگ مفتی کہیں مجھے لوگ یا میں علماء سے لوگوں سے مناظرے کروں ان سے جدال کروں ان سے بحث کروں ان سے مناظرہ کروں یہ علم حاصل کرنے کا سبب یا علم حاصل کرنے کا مقصد نہیں ہونا چاہیے مقصد یہ ہے کہ جو کچھ ہم علم حاصل کریں اس کے اوپر عمل کریں یہ اصل مقصد ہے علم حاصل کرنے کا تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے عامر رب العالمین سب سے پہلا سبق جو شیخ نے یا علامہ ابن باز رحمۃ اللہ نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ صورت الفاتحہ اور جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں سورہ ن سے سورہ زلزلہ تک یہ سورہ فاتحہ ملا کر کے سترہ صورتیں بن جاتی ہیں صورت الفاتحہ اور سورہ ناز سے سورہ زلزلہ تک ان تمام صورتوں کو جتنا ممکن ہو سکے انسان کو یاد کرنا چاہیے انسان کو یاد کرنا چاہیے ان صورتوں کو اس کو سکھانا چاہیے اور پڑھنے میں جو غلطیاں ہوں اس کی اصلاح کرنی چاہیے تصحیح کرنی چاہیے ان صورتوں کو یاد کرنا چاہیے یاد کرانا چاہیے اور جن کا سمجھنا ضروری ہو اتنا کم سے کم انسان کو وہ شرح اتنے انسان کو معلوم ہونا چاہیے یا علم ہونا چاہیے یہ پہلا سبق شیخ نے دیا ہے کہ عام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ سورہ فاتحہ تو نماز کا رکن ہے اس کے بغیر تو نماز نہیں ہوتی ہے اللہ کے سرکی صلی اللہ ولی علیہ اخلا بے فاتحتر کتاب جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی قرآن کی سب سے افضل صورت الفاتحہ ہے آج اگر ہم کسی مسلمان بھائی سے پوچھیں قرآن کی سب سے افضل صورت کیا ہے تو سورہ یاسین کا نام لے گا وہ پورا قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے ساری صورتیں ساری آیتیں اللہ کی طرف سے ہیں ہر ایک کی بڑی اہمیت ہے بڑی فضیلت ہے لیکن ان میں سے بعض صورتوں کو بعض آیتوں کو بعض آیتوں پر بعض صورتوں کو بعض صورتوں پر اللہ نے فوقیت دی ہے فضیلت دی ہے تو سب سے افضل صورت صورت الفاتحہ ہے صورت الفاتحہ کے بغیر انسان کی نماز نہیں ہوتی ہے نماز کا رکن ہے سور فاتحہ قرآن کی شروعات ہوتی ہے نماز کی شروعات ہوتی ہے ہمارے یہاں لوگ اسے کھانے پہ پڑھتے ہیں اس لیے کہتے ہیں کھانے پر فاتحہ پڑھنا فاتحہ کرنا سور فاتحہ پڑھیں گے شریف پڑھیں گے اور کہیں گے ہم نے کھانے پر فاتحہ کر دیا اس کے بعد لوگ اس کھانے کو کھانا شروع کرتے ہیں میرے بھائی یہ بالکل غلط ہے شور فاتحہ کھانے پر پڑھنے کے لیے نہیں آیا شور فاتحہ تلاوت کرنے کے لیے اس پر غور کرنے کے لیے اس پر عمل کرنے کے لیے اللہ نے اس کو نازل کیا بڑی عظیم صورت ہے صورت الفاتحہ وہ جیسی صورت قرآن میں نازل ہوئی نہ اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں اللہ نے اتاری ہیں کسی کتاب کے اندر اتنی عظیم صورت اتنی افضل صورت اللہ رب العالمین نہیں اتاری لہذا اسے ہر بندے مومن کو یاد ہونا چاہیے کیونکہ وہ نماز کا رکن ہے کھانا کھانے کے لیے بسم اللہ آپ کہیں دانے ہاتھ سے کھانا کھائیں کھانے پر سورہ فاتحہ یا سورہ فلق سورہ ناس یا عید الکرسی یا درود شریف یہ سب پڑھنا غلط ہے یہ کھانے کا طریقہ ہمارے بھی نے کیا بتا اللہ کا نام لو بسم اللہ کہو اور دائنے ہاتھ سے کھانا کھاؤ اگر دسترخوان پر کئی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایک پلیٹ ہے اور اس میں کھانا رکھا ہوا ہے انسان اپنے سامنے سے کھائے اس کے سامنے جو کھانا ہے ٹھیک ہے یہ نہیں کہ دوسرے کے سامنے سے کھائے اور اس کو پہلے ختم کر دو اپنے سامنے والا حصہ باقی کر کے رکھے ہو تو یہ سب کھانے کے آداب ہیں بسم اللہ کرے کھانا کے بعد انسان دعا پڑھے لیکن کھانے پر سور فاتحہ پڑھنا یہ کہیں بیمار بھی ثابت نہیں ہے یہ بدعت کہلاتا ہے دین کے اندر نئی چیز ہے اس سے بچنا انسان کے لیے ضروری ہے تو سورہ فاتحہ یہ صورت ہر بندے مومن کو یاد ہونا چاہیے پھر سورہ ناز سے لے کر کے سورہ زلزلہ تک سولہ صورتیں ہیں چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں ان صورتوں کو بھی ہمیں یاد کرنا چاہیے ان کے معنی پر غور کرنا چاہیے کہ ان صورت اللہ نے کیا بیان کیا ہے سورہ اخلاص ہے سورہ فلق ہے سورہ ناس ہے سورہ کافرون ہے سورہ مسد ہے سورہ نصر ہے یا اس طریقے سے سورہ زلزلہ تک سولہ صورتیں ہیں چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں لیکن المیہ یہ ہے کہ آج ہمارے بہت سارے مسلمان ان صورتوں کو ان یہ صورتیں انہیں یاد نہیں ہیں یہ صورتیں یاد نہیں کرتے ہیں لوگ چھوٹی چھوٹی صورتیں آپ اگر دن میں ایک آئے صرف یاد کریں میرے بھائی آپ کو سال بھر میں تین سو ساٹھ آیتیں یاد ہو جائیں گی اور تین سو ساٹھ آیتوں کا مطلب یہ ہے کہ جو تیسواں پارا ہے اس کا تین تہائی سے زیادہ آپ کو یاد ہو جائے گا دن میں صرف ایک آیت یاد کرے بس ہم یہ نہیں کہتے ایک صورت یاد کرے دن میں صرف ایک آیت پورے دن بھر میں چوبیس گھنٹے میں صرف ایک آیت اگر آپ یاد کریں تین سو ساٹھ دن کا سال ہوتا ہے پورے سال میں تین سو ساٹھ آیتیں آپ کو یاد ہو جائیں گی اور تین سو ساٹھ آیتوں کا مطلب یہ ہے کہ تیسواں جو پارا ہے اما سالون اس کا تین تہائی سے زیادہ صرف دو صورتیں باقی رہ جائیں گی ورنہ وہ پورا پارا آپ کو یاد ہو جائے گا کتنا آسان ہے قرآن کو یاد کرنا اسے اللہ رب العالمین نے قرآن کو آسان کر دیا لیکن بندے اس کو یاد ہی نہیں کرتے ہیں لوگوں گانے یاد ہیں لوگوں کو فلمیں یاد ہیں لوگوں کو چٹکلے یاد ہیں ڈرامے یاد ہیں اسے یاد کرتے ہیں اسے دیکھتے ہیں لیکن قرآن جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جس کے پڑھنے سے انسان کو ہدایت ملتی ہے سکون ملتا ہے اطمینان ملتا ہے اجر ہی اجر ہے اس کو یاد کرنے کے لیے ہم محنت اور کوشش ہی نہیں کرتے اپنا وقت برباد کر دیتے ٹائم پاس کرتا ہے انسان موبائل میں لگا ہوا کیوں بھائی ٹائم پاس کر رہے ہیں انسان کہیں بازار میں کیا کرو ٹائم پاس کر رہا ہوں انسان کہیں جو ہے کھڑا ہوا ہے کسی سے بات کر ٹائم پاس کر رہا ہوں فلاں یعنی کسی سے بات پوچھئے ٹائم پاس کر رہا ہوں ٹائم پاس کر رہا ہوں ٹائم پاس والا انسان بن گیا ہے اس ٹائم کی قدر ہی نہیں کرتا جب انسان مرنا مر جائے گا مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے کیا کہے گا ٹائم ہی مانگے گا اللہ تعالیٰ سے کہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں واپس کر دے ہمیں کچھ وقت اور دے دے کچھ اور مہلت دے دے آج ہمارے پاس ٹائم ہے تو ہم ٹائم پاس کر رہے ہیں مسلمان ٹائم پاس نہیں ہوتا ہے مسلمان ٹائم کی قدر کرتا وقت کی قدر کرتا ہے وقت کے مطابق وقت کی قدر کرتے ہوئے دین پر عمل کرتا ہے وقت کو صحیح جگہ پر استعمال کرتا ٹائم پاس نہیں کرتا ہم ٹائم پاس کرنے کے دنیا کے اندر نہیں بھیجے گئے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی بات کے لیے دنیا کے اندر بھیجے گئے ہیں تو آج انسان ٹائم پاس کرتا ہے کسی بھی پوچھے ٹائم پاس کر رہا ہوں موبائل میں لگا ہوا ہے بازار میں جا رہا ہے ادھر جا رہا ادھر جا رہا ہے ان سے گفتگو ان سے گفتگو کر رہا ہے کچھ بھی کر رہا اسے پوچھے ٹائم پاس کر رہا فلم دیکھ رہا ٹائم پاس کر رہا گانا سن رہا ٹائم پاس کر رہا ہوں بھائی ٹائم پاس نہیں یہ تو حرام کام کر رہے ہیں یہ تو غلط کام کر رہے اس وقت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا سارے انسان خسارے میں ہیں مگر جو جس نے وقت کا صحیح استعمال کیا وقت کو اہمیت جانا وقت کی غنیمت کی اپنی فرصت کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی میں لگایا وہ انسان کامیاب ہوگا ہم اپنا پورا ٹائم برباد کر دیتے ٹائم پاس کر رہے ہیں تو میرے بھائی بہت وقت بہت قیمتی ہے جو وقت کی قدر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرتا ہے اور جو وقت کی قدر کرتا ہے وہ کامیاب انسان ہوتا ہے جو نیک اعمال انسان دنیا میں کرتا ہے وقت ہی کے اندر کرتا ہے آپ کوئی بھی عبادت کیجئے ٹائم کچھ بھی کیجئے دنیا ہی کے اندر انسان کرتا ہے وقت ہی میں کرتا ہے لہذا وہ عبادت انسان کرتا ہے وہ وقت کا صحیح استعمال کرتا ہے اب عبادت چاہے قرآن یاد کرنا ہو چاہے حدیث پڑھنا ہو نماز پڑھنا ہو بھلائی کا حکم دینا ہو برائی نہ کرنا ہو برائی سے لوگوں کو روکنا ہو یہ سب انسان وقت ہی میں کرتا دن اور رات ہی میں کرتا ہے دن اور رات سے بن کر کے وقت بنتا ہے لہذا وقت کی قدر کرنا ہے اسی میں انسان کے لیے کامیابی ہے جو انسان وقت کی قدر نہیں کرے گا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا انسان کہے گا اللہ تعالیٰ ہمیں لولا اخر تنی لازم قریب تھوڑا سا اور مہلت کیوں نہیں دے دیا تھوڑا سا ٹائم اور دے دے تاکہ میں نیکی کر لوں صدقات و خیرات کر لوں نیکیاں کر لوں تھوڑا سا ٹائم مانگے گا آج ہمارے پاس ساٹھ ستر سال کی عمر ہے ہم اس کی قدر نہیں کرتے بعد میں انسان چھوٹا سا معمولی وقت مانگے گا اللہ تعالیٰ سے تو اللہ نے زندگی دی وقت دیا ہے اس کی قدر کرنا ہمارے لیے ضروری ہے ہم ٹائم پاس کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہیں ہم اللہ رب العالمین کی بات کرنے کے لیے پیدا کیا یہ سولہ صورتیں چھوٹی چھوٹی صورتیں لیکن بہت سارے مسلمانوں کو یاد نہیں ہمیں وقت نکالنا چاہیے صورتوں کو یاد کرنا چاہیے قرآن پڑھیں گے قرآن سفارش کرے گا قیامت کے دنان کے لیے وہ ایک ایک ہرپ دس دس نیکیاں انسان کو ملتی ہیں لہذا ان صورتوں کو یاد کریں اس کے معنی پر غور کریں سورہ فاتحہ میں دیکھیے توحید کا ذکر ہے سرات مستقیم کا ذکر ہے اللہ ابامن کی صفات کا ذکر ہے کتنی اہم اہم باتیں سورہ فاتحہ میں اللہ بیان کی سورہ فاتحہ ہی پر انسان اگر عمل کر لے تو انسان کامیاب ہو جائے گا شرک سے بچے گا بدعت خرافات سے بچے گا اللہ تعالیٰ سے مانگے گا گناہ نہیں کرے گا وقت کی قدر کرے گا اگر انسان صرف سورہ فاتحہ کے اوپر غور یا نہ بدو یا کہست اللہ تعالیٰ ہم صرف تیری بات کرتے ہیں اور صرف تجھے سے مدد مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی سے ہمیشہ اس کو ہم دہراتے ہیں نماز میں ہر نماز کی ہر رکعت میں دہراتے ہیں لیکن پھر بھی دیکھیے نماز پڑھ کر کے گئے دوسروں کو پکارنا شروع کر دیا دوسروں سے مانگنا شروع کر دیا غیروں کی بات کرنا شروع کر دیا غیروں کی قسمیں کھانا شروع کر دیا نماز میں دعا کرتا ہے اقرار کرتا اللہ تعالیٰ سے عہد کرتا وعدہ کرتا یا کہنا ابود مستعین اللہ تعالیٰ ہم سے تیری بات کریں گے اور صرف تجھی سے مدد مانگیں گے نماز میں انسان وعدہ کرتا ہے لیکن نماز سے باہر نکلا گھر اللہ کی بات شروع کر دیا گھر اللہ سے مانگنا شروع کر دیا واسطہ لینا شروع کر دیا گھروں کا سجدہ کرنا شروع کر دیا گھروں سے مدد مانگنا شروع کر دیا نماز پڑھ کر کے بھی نکلا اور اس میں وعدہ و اقرار کیا اور جاتے اس وعدے و اقرار کو انسان بھول گیا دن سرات المستقیم اللہ اقبال سرات مستقیم کی تو میں ہدایت دے دے سرات مستقیم کیا ہے علم حاصل کرنا اور اس کے مطابق عمل کرنا کیونکہ اس کے بعد اللہ اقبال نے دو راستے بیان کیے ایک راستہ ان لوگوں کا جن پر اللہ تعالیٰ غضب نازل ہو یہودی تھے جن کے پاس علم تھا لیکن عمل نہیں تھا اور دوسرا راستہ اللہ نے بیان کیا ہے وہ لین گمراہ لوگوں کا یہ نصارہ کرسچین جن کے پاس عمل صرف تھا علم نہیں تھا اس لیے ان کے یہاں بدعات اور خرافات جو بھی ان کو آیا سب پر عمل کرنا شروع کر دیا چلو یہ بھی کرتے ہیں چلو یہ بھی کرتے ہیں ان کے دین میں جائز نہیں تھا ان کی شریعت میں جائز نہیں تھا لیکن بہت اچھا لگ رہا یہ عمل بہت بہتر لگ رہا اس پر عمل کرنا شروع کر دیا علم نہیں تھا اس لیے ان کے یہاں بہت ساری بدعت اور خرافات آ گئی جہاں علم نہیں ہوتا ہے وہاں بدعت اور خرافات اور شرک انسان کے اندر آتا ہے اگر کتاب اللہ کا توحید کا سنت کا علم نہیں ہے تو اس صورت میں ساری چیزیں لوگوں کے پاس آتی ہیں تو وہ نصارہ تھے جو گمراہ ہو گئے ایک پر اللہ تعالیٰ غزب نازل ہوا یہودیوں پر موسیٰ علیہ السلام کی جو ماننے والے قوم کیونکہ ان کے پاس علم تھا لیکن عمل سے دور تھے وہ عمل نہیں کرتے تھے وہ جانتے تھے سب کچھ لیکن عمل ان کے پاس نہیں تو یہ بھی غلط ہے کہ انسان کے پاس علم ہو عمل نہ ہو یہ گویا کہ یہود کی یہود کی ہے یہ جن پر اللہ تعالیٰ غزب نازل ہوا اگر ہم میں سے کسی کے پاس علم ہو اور اس کے مطابق عمل نہ ہو اس کا مطلب یہ کہ یہودیوں پر کے راستے پر چلنا ہو یہود کے راستے پر ہو کس کو نہیں معلوم نماز پڑھنا ضروری ہے کتنے لوگ عمل کرتے ہیں اس کے اوپر ہر مسلمان کو معلوم نماز پڑھنا ضروری لیکن کتنے لوگ عمل کرتے ہیں ہر مسلمان کو معلوم ہے جھوٹ بولنا آرام ہے رشوت لینا آرام ہے سود کھانا آرام ہے لیکن رشوت لیتا ہے سود کھاتا ہے یہ سب یہودیوں کی صفت ہے کہ علم ہونے کے باوجود اس پر عمل نہ کرنا نسارا کرسچین کون تھے عیسیٰ اسلام کے ماننے والے وہ گمراہ ان کے پاس عمل صرف تھا علم نہیں تھا سب عمل کر رہے تھے یہ نہیں دیکھتے تھے کہ چیز جائز ہے کہ جائز نہیں ہے تو اگر کوئی ایسا شخص ہے جو بدعت اور خرافات کرتا ہے بغیر علم کے عمل کرتا ہے اس کے اندر نصارہ کی روش ہے آج دیکھیے ہمارے یہاں بہت سارے مسلمان بدعت اور خرافات عید مراد النبی رجب کے کوڈے شب برات نماز سے پہلے زبان سے بدعت نیت کرنا سلام پھیرنے کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر کے یا کبھی یا کبھی کہنا یا اس طریقے سے اور بہت ساری بدعات آج ہمارے معاشرے کے اندر رائج اس کی کوئی دلیل نہیں ہے سب بدعات ہیں لیکن لوگ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں یہ سب نصارہ کی روش ہے یہ بغیر علم کے عمل کرنا بغیر دلیل کے عمل کرنا دلیل چاہے صحیح دلیل کتاب اللہ اور سنت رسول سے تو دو راستوں سے بچنے کی تلقین کی اللہ رب العامین نے اور سرات مستقیم کی دعا ہم کرتے کہ اللہ تعالیٰ تم کو سرات مستقیم پر قائم رکھ سرات مستقیم پر چلنے کی توفیق دے سرات مستقیم کیا ہے انہی دونوں کے بیچ سے وہ سرات مستقیم نکلتی ہے علم اور عمل دونوں ہونا چاہیے یہودیوں کے پاس صرف علم تھا عمل نہیں تھا نصارہ کے پاس علم نہیں تھا صرف عمل تھا انہی دونوں کے درمیان سے سرات مستقیم نکلتی ہے کیا سرات مستقیم بنے گی کیا سیدھا راستہ اللہ کا بنے گا کہ علم حاصل کرو اور اس کے اوپر عمل کرو یہ سرات مستقیم علم کے مطابق کتاب اللہ سنت رسول کے مطابق اس کے اوپر عمل کرو جو کتاب اللہ سنت رسول سے صلب صن صحابہ تابعین طب تابعین سے جو چیز ثابت نہ اس کو چھوڑ دو اس پر عمل نہ کرو علم ہے اس کے اوپر عمل کرو ہم اس کو پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ کو لیکن کہاں اس کے اوپر لوگوں کا عمل ہے لہٰذا شیخ فرماتے کہ اس کو یاد کرنا یاد کرانا تلقین کرنا ایک دوسرے کو سکھانا اور اپنی تجوید کی تصحیح کرنا قرآد کی تصحیح کرنا کتنے لوگ ہیں ان کی قرآد صحیح نہیں ہے پڑھنا چاہیے کسی حافظ کے پاس بیٹھ کر کے تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا چاہیے کیونکہ تجوید کے ساتھ نہ پڑھنے سے معنی بدل جاتا ہے عربی زبان کے در ہا نہیں کہا اپنے ہاں کہہ دیا معنی الگ ہو جائے گا یا زیر کو زبر کر دیا آپ نے زبر کو زیر کر دیا معنی غلط ہو جائے گا یہ عربی زبان کی نزاکت ہے یہ تو اس کو تصحیح کرنا چاہیے کسی عالم کے پاس حافظ اور قاری کے پاس جا کر کے پڑھنا چاہیے سیکھنا چاہیے کہ بھئی میں سور فاتحہ صحیح کرنا چاہتا ہوں سور فلق صحیح کرنا چاہتا ہوں ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ ڈیلی آپ کسی حافظ کے پاس بیٹھیے اور اس کو پڑھیے اس کو پڑھائیے یہ اس کو سنائیے جو غلطی ہوگی ان شاء کرے گا وہ تصحیح کرے گا یہ یہ وقت کا صحیح استعمال ہے اس میں یہ کامیاب تجارت ہے اس میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی ہے تو ہم اپنے لیے وقت نکالیں تو شیخ فرماتے ہیں کہ اس کو یاد بھی کرنا اور جتنا سمجھنا واجب ہے اس کی شرح اور اس کی تفصیل اتنا سمجھنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کا علم حاصل کریں اور اس کے مطابق عمل بھی کریں تو یہ پہلا درخت ہے شیخ کا کہ سولہ سترہ صورتیں کم سے کم یہ چھوٹی صورتیں ہیں یہ تو کم سے کم ہر مسلمانوں کو یاد ہونا چاہیے یعنی کہ لمبی لمبی صورتوں کی بات نہیں ہو رہی صرف چھوٹی چھوٹی صورتوں کی بات ہو رہی تو یہ پہلا سبق شیخ نے دیا ہے اگر ہر صورت کی ہم شرح کریں گے یا تفسیر بیان کریں گے تو بہت لمبا وقت نکل جائے گا اس لیے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ ہم اپنا وقت نکالیں ان صورتوں کو یاد کریں جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں اور تاکہ نماز میں ہم پڑھیں گے ان کو جب تو ہماری نماز کے اندر اور خزو ہوگا یعنی کہ اب دو تین صورت انسان کو یاد رہتی ہے ہمیشہ وہی پڑھتا ہے ہمیشہ ہر رکعت کے اندر وہی سورت پڑھتا اور سورت یاد کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتا دنیا کے لیے تو جاننے کے انسان خوب کوشش کرتا ہے ہمارے پاس یہ بھی فن ہو جائے ہمیں یہ بھی آ جائے ہمیں ڈرائنگ بھی آ جائے ہمیں یہ بھی فلاں کام بھی آ جائے ہم یہ بھی جان لیں یہ بھی جان لیں ہر کام انسان جاننا چاہتا ہے کاروائی مطلب ہے پلمبر پلمبنگ بھی ہم کو آنا چاہیے الیکٹریشین کا بھی کام آنا چاہیے فلاں کام بھی آنا چاہیے انسان جہاں جو نوکری مل جائے وہ تاکہ ہم کر لیں انسان دنیا کے لیے سب کچھ کرتا ہے لیکن دو ہی تین صورتیں آتے ہیں انہیں صورتوں کو انسان بار بار پڑھتا ہے صورتوں کو انسان نماز کے اندر ہمیشہ پڑھتا ہے کچھ آگے بڑھیے ہم کچھ آگے نکلے ہم کب تک اسی پر چلتے رہیں گے دو ہی صورتوں پر کب تک اختفام کرتے رہیں گے ہر سال ہماری اگر تنخواہ نہیں بڑھتی ہے تو تنخواہ بڑھانے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ بھائی تنخواہ ہماری بڑھاؤ ایک سال سے وہی تنخواہ ہے پانچ سال سے وہی تنخواہ ہے انسان کوشش کرتا ہے کہ ہماری تنخواہ بڑھاؤ رول بھی ہوتا ہے کمپنیوں کا کہ ہر سال دو پرسنٹ ڈھائی پرسنٹ پانچ پرسنٹ تنخواہ بڑھتی ہے لیکن ہمارے صورتوں کی یاد کرنے میں کوئی کچھ نہیں بڑھتا ہے وہی صورتیں جو دس سال پہلے یاد تھی آج پچیس سال ہو گیا اتنی صورتیں یاد ہیں اور صورتیں ہمارے پاس زیادہ نہیں ہو رہی اس قدر ہم قرآن سے پہلو تو اختیار کیے ہوئے ہیں اسی لیے قرآن قیامت کی شکایت کرے گا اللہ تعالیٰ سے کہ النبی سے کہ تیری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا قرآن کا چھوڑنا قرآن نہ پڑھنا قرآن کو تجوید کے ساتھ نہ پڑھنا قرآن پر عمل نہ کرنا قرآن کو یاد نہ کرنا صورتوں کو یاد نہ کرنا اس پر عمل نہ کرنا اس کی تفصیل کو نہ جاننا یہ تمام چیزیں چھوڑنے میں شامل ہیں تو قیامت کے دن قرآن اللہ تعالیٰ شکایت کرے گا پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا جو نہیں پڑھیں گے شکایت کرے گا کہ قرآن چھوڑ دیا تھا لوگوں نے یا رب اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے کہ تمہاری امت نے اس قرآن کو چھوڑ دیا اس کے اوپر عمل کرنا چھوڑ دیا پڑھنا چھوڑ دیا تو میرے بھائیو ہمارے آج ہمارے پاس وقت ہے آج اللہ نے ہم کو ٹائم دیا ہے زندگی ہمارے پاس صحت ہے تندرستی الحمد سب کچھ ہمارے پاس ہے اس کی ہم قدر کرتے ہوئے ان ان صورتوں کو یاد کریں یہ نہ ہو کہ وہی دو تین صورتیں ہی زندگی بھر ہمارے پاس یاد رہیں اور دوسرے صورتوں کو ہم یاد نہ کریں یاد کرنا چاہیے اور ان صورتوں کے معنی پر بھی غور کرنا چاہیے الحمد للہ تفصیل بیان ہے یہاں کی مملکہ سے سعودی عرب سے کتاب چھپی ہوئی ہے آسم بیان اور یہ کتاب تقسیم ہوتی بہترین تفسیر ہے اختصار کے ساتھ صلب صحیح کے فہم اور عقیدے کے مطابق سب سے بہترین تفسیر اسی تفسیر کو پڑھیے باقی اور تفسیروں کے اندر لوگوں نے ترجمے میں گڑبڑی کیا ہے معانی بیان کرنے میں تفسیر کرنے میں گڑبڑی کیا ان تفسیروں کو مت پڑھیے یہی آسن آسم یا یہاں سے مجمع الملک فاط سے چھپتی مدین منورہ سے سب سے بہترین تفسیر ہے تفسیر ابن کثیر ہے وہ بڑی تفسیر ہے مختصر جو تفسیر ہے اردو زبان میں ہندی میں بھی ہے بنگلہ میں بھی ہے اور انگلش میں بھی ہے مختلف زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا اس تفسیر کو آپ لوگ پڑھیے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا اور قرآن کی آیتوں کی صحیح تفسیر اور صحیح معنی آپ لوگوں کو معلوم ہوگا اس کو آپ لوگ پڑھیں یہ جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں یاد بھی کریں ان کے معنی اور مطالعے پر غور بھی کریں تو الحمد للہ ان کے اندر اضافہ بھی ہوگا اور انسان عمل بھی کرے گا ان کے اوپر اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ ابراہین ہمیں ان صورتوں کے مطابق دین کے مطابق عمل کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے ہمارے جن بھائیوں کو صورت یاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو یاد کرنے کی توفیق دے ان کے معانی پر غور کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کی شریعت پر قائم اور دائم رکھے توحید اور سنت پر قائم رکھے اور شرک اور بدعت اور خرافات سے اور ہر گمراہی اور غلط چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے امین وہ صبابین محمد والا علیہ و جزاکم اللہ خیر و السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ